حضرت عاصم بن لقید بن صبرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل فضو کر اور انگلیوں میں خلال کر سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو اڑتالیس